افضل الاعمال حضرت عامر بن عبسہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک شخص نے دربار نبوی میں حاضر ہو کر عرض کیا یا رسول اللہ اسلام کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسلام یہ ہے کہ تیرا دل اللہ تعالیٰ کا متع فرما بدار ہو جائے اور مسلمان تیری زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہیں اس شخص نے پوچھا سب سے افضل اسلام کون سا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان اس نے کہا ایمان کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ تعالیٰ پر اس کے فرشتوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر یقین رکھے اس شخص نے عرض کیا سب سے افضل ایمان کون سا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت اس نے پوچھا ہجرت کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہجرت یہ ہے کہ تو برائی یعنی گناہ کو چھوڑ دے اس نے پوچھا سب سے افضل ہجرت کون سی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد اس نے کہا جہاد کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاد یہ ہے کہ تم جنگ کے وقت کافروں سے لڑو اس نے پوچھا سب سے افضل جہاد کون سا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل جہاد اس شخص کا ہے جس کی سواری بھی جنگ میں کام آ جائے اور خود اس کا بھی خون بہا دیا جائے یعنی وہ اپنی سواری سمیت شہید ہو جائے اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر دو اعمال اور ہیں جو مذکورہ بالا اعمال کے سوا دیگر اعمال میں سب سے افضل ہیں ہاں مگر جو کوئی ان جیسا عمل کرے اور وہ عمل یہ ہیں نمبر ایک مقبول حج نمبر دو اور عمرہ